ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے آرایا کی اجازت دی ابن نمیر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا یعنی اجازت دی کہ اسے بیچا یا خریدا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھہتر